السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ پڑھائی وڑھائی ٹھیک چل رہی ہے نا لاسٹ لیکچر میں آپ کو یاد ہے ہم نے ٹیسٹنگ آف پرچیز سسٹم کے بارے میں بات چیت کی تھی and we also talk about the trade payables since we see کے most of the purchase are made on credit basis on account ادھار سو ہم نے اس میں سیکھا کہ ہمارے کنٹرول آبجیکٹوس کیا ہوتے ہیں اور پھر کنٹرول پروسیجرز کیا اپنائے جاتے ہیں اور اس کا نیکسٹ اسٹیپ جو کہ ہمارا انفیکٹ آڈیٹر کے کرنے کا کام ہے that is test test of of controls controls اب رہ گئے تھے ہماری لاسٹ گفتگو کے اندر پرچیز سے متعلق ٹیسٹ آف کنٹرول کے بارے میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے سیلز کے لیول پر یہ بات جانی تھی سمجھی تھی سیکھی تھی کہ ہم یہاں پر ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وہ کنٹرول پروسیجرز اپلائی بھی ہو رہے ہیں یا نہیں جو بنائے ہوئے ہیں کلائنٹ نے انٹرنل کنٹرول سسٹم کے تحت وہ کنٹرول پروسیجرز اپنائے جا رہے ہیں یا نہیں اپلائی ہو رہے ہیں یا نہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کنٹرول آبجیکٹیوز جو ہیں کیا وہ اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں یہ ہم کنٹرول ٹیسٹ کرنے کے دوران میں دیکھ رہے ہوتے ہیں سو ٹیسٹ آف کنٹرول ہم جب ابھی پرچیز کا دیکھیں گے تو اس میں ہمارا ایمفسس یہی ہوگا کہ وہ جو کنٹرول پروسیجرز جو لاسٹ لیکچر میں ہم نے گفتگو کی ہے جس پر وہ اپلائی ہو رہے ہیں اور پھر اگر اپلائی ہو رہے ہیں تو کیا ہمارے کنٹرول آبجیکٹیوس وہ بھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے سیکھے تھے وہ اچیو ہو رہے ہیں یا نہیں اچھا کنٹرول ٹیسٹ کرنے کا جو طریقہ اب میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس میں یہ ہوگا کہ ہم اس پرچیزنگ کی ٹرانزیکشن سے متعلق جتنے ڈاکیومینٹس ہیں ان ڈاکیومینٹس کو لسٹ کر لیں گے اور پھر ہر ہر ڈاکیومینٹ پر ہم دیکھیں گے کہ کیا کنٹرول پروسیجرز اپلائی ہوئے اس چیز کو ہم نے ٹیسٹ کرنا تو یہ ٹیسٹ آف کنٹرول کہلائے گا لائک like جیسے آپ پرچیزنگ کے سسٹم میں دیکھتے ہیں کہ پرچیز آرڈر سے بات شروع ہوتی ہے اور الٹیمیٹلی اس کو پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ میں اور پرچیز لیجر میں پوسٹ کرنے کی حد تک بات پہنچتی ہے تو اس پروسیس کے دوران جتنے بھی ڈاکیومینٹس انوالوڈ ہیں ان تمام ڈاکیومینٹس کو ہم لسٹ کر لیں گے اور پھر ہر ڈاکیومینٹ پر بیس کر کے ہم دیکھیں گے کہ فلانا پروسیجر اپنایا گیا یا نہیں اگر اپنایا گیا تو اوکے وی آر سیٹسفائڈ کہ کنٹرول پروسیجرز اپلائی ہو رہے ہیں اور اگر نہیں تو پھر آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہم پھر سبسٹینٹیو ٹیسٹ کی طرف زیادہ ایمفیس کرتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ جو آڈٹ ایویڈنس کے وقت آپ کو باتیں بتائی تھیں کہ ہم ٹیسٹ آف کنٹرول اور سبسٹینٹو پروسیجرز کے ذریعے سے آڈٹ ایویڈنس حاصل کر رہے ہوتے ہیں سو فی الحال ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کی باتیں چونکہ کر رہے ہیں تو ہم صرف اور صرف ٹیسٹ آف کنٹرول پر ہی ایمفسائز کریں گے لیں جی چلتے ہیں ہم اپنے test of control for purchase کی طرف اس میں سب سے پہلا ڈاکیومینٹ ہے پرچیز آرڈر اس پرچیز آرڈر کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے تین پوائنٹ آف ویو سے number one evidence of a sequence check number two evidence of approval and number three to limits اب پرچیز آرڈر کے بارے میں آپ کو تعارف تو ہے کہ ہم جب کوئی چیز پرچیز کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے ایک آرڈر بنانا ہے اپنے سپلائر کے لیے پرچیز ڈپارٹمنٹ نے اب that purchase order should be sequentially numbered ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چوتھا اب پرچیز آرڈر کا سیکوینس میں نمبر ہونا بہت ضروری ہے پھر نیکسٹ اسٹیپ کیا تھا کہ ہمیں ایویڈینس آف اپروول یہاں پر ریکوائرڈ ہے یعنی کہ ہم جو پرچیز آرڈر بنا رہے ہیں جو ہم اپنے سپلائر کو پرچیز آرڈر بھیج رہے ہیں پروپرلی اپروڈ ہونا چاہیے اس کا ایویڈینس کیا ہے کہ پرچیز آرڈر پر سگنیچر ہے ایک آتھ پرسن کے اور پھر ہم نے ایک اور کنٹرول کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے دیکھیں نا پہلے کنٹرول بن چکے ہیں کہ جی اپروڈ ہوگا یہ ڈاکیومینٹ اب ہم چیک کر رہے ہیں how we we we are are are the auditors know sufficient appropriate audit evidence through these test of controls یہاں جو پرچیز آرڈر بھیجا جاتا ہے نمبرڈ ہوتا ہے یعنی کہ کسی ایک آرڈر کا اسکپ ہونے کا اندیشہ نہیں ہے اور پھر وہ اپروڈ ڈاکیومینٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایک اتارٹی نے اس کو اپروو کیا ہوتا ہے ایسا نہیں کہ ہر کسی نے یا کسی بھی شخص نے یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ نے اپنی مرضی سے پرچیز آرڈر پلیس کر دیا ہو that would be an approved document اور پھر آتھورائز لمٹس دیکھی جاتی ہیں یہ تیسرا پوائنٹ تھا اس کا کہ وہ لمٹس کیا اس شخص کی تھی جو کہ اس پرچیز آرڈر کو اپروو کر رہا ہے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے لاسٹ لیکچر میں ایک بات کہی تھی کہ جب ہم نے کیپیٹل ایکسپینڈیچر کرنا ہوتا ہے یعنی کیونکہ پلانٹ اینڈ مشینری ہم نے پرچیز کرنا ہوتی ہے ایک ہیوی ایکسپینڈیچر ہوتا ہے وہاں پر بورڈ آف ڈائریکٹرس کی اپروولس ریکوائرڈ ہوتی ہیں اب اگر وہاں پر بورڈ آف کی اپروول نہیں ہے تو پرچیزنگ جو ہے وہ غلط قرار پائے گی لہذا اس چیز کو دیکھا جاتا ہے یہ اسٹیشنری پرچیز کی جا رہی ہے یا یہ پلانٹ اینڈ مشینری پرچیز کی جا رہی ہے وہ ہیوی کیپیٹل ایکسپینڈیچر کیا جا رہا ہے جہاں پر کیپیٹل ایکسپینڈیچر کیا جا رہا ہوگا وہاں پر اپروولس بورڈ آف ڈائریکٹرس کی ریکوائرڈ ہے اور اگر اسٹیشنری پرچیز کی جا رہی ہے یا را مٹیریل پرچیز کیا جا رہا ہے تو وہاں پر اتنی سینسٹیو قسم کی اپروولس ریکوائرڈ نہیں ہوں گی سو so یہ پرچیز آرڈر کے لیول پر ٹیسٹ آف کنٹرول تھا نیکسٹ بات آتی ہے گڈز ریسیوڈ نوٹ کی اب یہ گڈز ریسیوڈ نوٹ اس وقت بنایا جاتا ہے جب وہ آرڈرڈ گڈس آپ کو مل جاتی ہیں وہاں پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ goods received note sequentially numbered ہے یا نہیں اس چیز کا ایویڈینس ہمیں حاصل کرنا ہے یا اس ایویڈینس کو حاصل کرنے کے لیے ہم پھر گڈ ریسیو نوٹ کو دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا بنایا گیا کوئی اسکپ تو نہیں ہوا کہ کہیں ایسا ہو کہ ہم نے وہ گڈ ریسیو کی ہو ایک گڈ ریسیو نوٹ بنا دیا ہو اور وہ گڈ غائب تو ریسیو نوٹ بھی غائب اگر وہ سیکوینس نمبر ہوگا تو پکڑا جائے گا اگر سیکوینشلی نمبر نہیں ہوگا تو گڈز اگر غائب وہ ڈاکیومینٹ سیف نوٹ غائب کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ گڈز آئیں بھی تھیں یا نہیں لہذا آپ یہاں پر ان گڈس کے ریسیو ہونے کے ایویڈینس کو گڈز ریسیو نوٹ سے دیکھتے ہیں اور that should be sequentially number next جو ڈاکیومینٹ آتا ہے that is purchase invoice اب اس ڈاکیومینٹ پر آپ کو آٹھ دس قسم کے ٹیسٹ لگانا ہوں گے کیونکہ یہ ایک انتہائی سینسٹیو ڈاکیومینٹ ہے یہی وہ ڈاکیومینٹ ہے جس پر بیس کر کے آپ نے اپنے اکاؤنٹس پیبلس کو ریکگنائز کرنا ہے اسی ڈاکیومینٹ پر بیس کر کے آپ نے پرچیز کو ریکگنائز کرنا ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں کتنی اماؤنٹ جائے گی بیلنس شیٹ لائبلٹی میں کتنی اماؤنٹ جائے گی یہ وہ ڈاکیومنٹ ہے جس پہ آپ نے بیس کرنا یا اگر آپ پلانٹ اینڈ مشینری پرچیز کر رہے ہیں تو کتنی amount of plant and machinery will be capitalise یہ وہ ڈاکیومینٹ ہے جو کہ ایویڈینس آپ کو دیتا ہے relating to the historical cost of the asset پڑا ہوا نا ہسٹوریکل کاسٹ کہ جی ہسٹوریکل کاسٹ اس کی جو ہے وہ کہاں سے ڈٹرمن ہوتی ہے پرچیز انوائس سے دس از دا ڈاکیومینٹ اب اس ڈاکیومینٹ پہ ہم کون کون سے ٹیسٹ آف کنٹرول لگاتے ہیں دیکھیے گا کہ یہ سیریلی نمبرڈ ہونا چاہیے اب پرچیز انوائس کیسے سیریلی نمبرڈ ہو سکتی ہے آپ کو یاد ہوگا لاسٹ لیکچر کے اندر میں نے یہ بات آپ کے ساتھ ڈسکس کی تھی کہ ہمیں تو ڈفرینٹ سپلائر پرچیز انوائسز بھیج رہے ہیں اب ڈفرینٹ سپلائرس کی انوائسز پر تو ڈفرینٹ نمبر لگے ہوں گے اس سیکوینس نمبرنگ کیسے ہو جائے گی ہاں اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ لیکچر میں بھی کہ سیکوینس نمبرنگ مینس کہ آپ ایک گریڈ سٹیمپ اس کے اوپر فکس کر دیں گے اب جب آپ نے گریڈ اسٹمپ اس پہ فکس کر دی تو وہاں پر آپ نے اپنا نمبر لگانا شروع کر دیا کہ جی یہ انوائس ہمیں ریسیو ہو گئی یہ اسٹمپ اسٹمپ کے اندر لکھا ہوگا کہ جی اس کا ایک سیکوینس نمبر لگا دیں آپ اس کو نمبر لگا دیں گے اور فائل میں رکھ دیں گے تو سیکوینس نمبرنگ ہو گئی نا اب نیکسٹ ایویڈینس جو آڈیٹر نے حاصل کرنا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ یہ پرچیز انوائس جو ہے کیا میچ کر رہی ہے with good receive notes and purchase اب یہ ایک نیکسٹ ایویڈینس ہے جو کہ ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے حاصل کیا جا رہا لیکن پہلے دیکھا کہ کیا سیریلی نمبرڈ ہیں ان کے سیکوینس کو چیک کیا یا اس کے سیکوینس کا ایک ایویڈینس حاصل کیا میں برابر آپ کو بتا رہا ہوں اس پر اسٹوڈینٹس عموماً کنفیوز ہو جایا کرتے ہیں کنٹرول پروسیجرز تھے اور یہ ٹیسٹ آف کنٹرول ہے دو مختلف چیزیں ہیں دیکھیں control are adapted by the audit کہ یہ یہ کام ہوگا وہ ایک انٹرنل کنٹرول کا حصہ ہوگا نا اب آڈیٹر ان پہ ٹیسٹ لگا رہا ہے ان کو چیک کر رہا ہے ٹیسٹ آف کنٹرول ایویڈینس حاصل کر رہا ہے کہ کیا یہ کنٹرول پروسیجرز اپلائی ہوئے اور کیا کنٹرول آبجیکٹو حاصل ہوئے ان کے ایویڈینس حاصل کر رہا اب یہاں پر پرچیز انوائس کے لیول پر وہ ایویڈینس حاصل کرتا ہے کہ سیریلی نمبرڈ ہیں اوکے ہیں اب دیکھیں اس کے کنٹرول آبجیکٹوس پہلے ڈسکس ہو چکے کہ سیریلی نمبر ہونے کے فائدے کیا ہیں پھر اب اس نے جو ابھی میں نے ڈسکس کیا آپ کے ساتھ اس بارے میں آڈٹ ایویڈینس حاصل کیا کہ کیا یہ پرچیز ان وائس میچ کرتی ہے پرچیز آرڈر کے ساتھ اور گڈز ریسیو نوٹ کے ساتھ اب یہ پرچیز آرڈر کے ساتھ اور گڈ ریسیو نوٹ کے ساتھ اگر پرچیز ان وائس میچ کرتی ہے تو اس کے میچ ہونے سے متعلق جو کنٹرول آبجیکٹو ڈسکس ہو چکے پہلے کہ اگر میچ نہیں کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کم یا زیادہ اکاؤنٹس پیبل ریکارڈ کر رہے ہوں گے ہم پرچیزز کو ان ایکسپینسز کو ان ایسٹس کو کم یا زیادہ ریکارڈ کر رہے ہوں گے یہاں پر فراڈ بھی ہو سکتا ہے کہ انوائس تو زیادہ قیمت کی آئی لیکن حقیقت میں اتنی قیمت کی گوڈس یا ایسٹس ریسیو نہیں ہوئے یا پرچیز آرڈر کے لیول پر دیکھیں کہ ہم نے تو وہ چیز پرچیز کرنے کے لیے آرڈر ہی پلیس نہیں کیا تھا جس کوالٹی کی ڈی گریڈ قسم کی کوالٹی کی چیز ہمیں مل گئی ہے ہم نے تو اے گریڈ کو آرڈر کیا تھا لہذا آپ پرچیز انوائس کو میچ کرتے ہیں اپنے پرچیز آرڈر اور گڈ نوٹ کے ساتھ نیکسٹ اب جو آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنا ہے اس پرچیز انوائس ڈاکیومینٹ کی مدد سے وہ ہے evidence of checking cost extensions and tax treatments اب یہی پرچیز انوائس چیک کیا جاتا ہے اس میں اس بات کا ایویڈینس حاصل کیا جاتا ہے کہ کیا اس پرچیز انوائس کو پراپرلی کاسٹ کیا گیا تھا اس کی ملٹیپلیکیشن چیک کی گئی تھی اس کی ٹیکس کی کیلکولیشن جو ٹیکس اس کے اوپر کیلکولیٹ ہوتے ہیں ان کو چیک کیا گیا تھا دیکھیں اب آڈیٹر ان کاسٹنگ نہیں کر رہا آڈیٹر اس کی کیلکولیشن نہیں کر رہا ملٹیپلیکیشن ڈویژن نہیں کر رہا آڈیٹر صرف اور صرف ایویڈینس لے رہا ہے اس بات کا کہ کیا اس ڈاکیومینٹ کو چیک کیا گیا تھا یا نہیں دیکھیں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کہا تھا کہ گریڈ سٹیمپ لگا دی جاتی ہے پرچیز انوائس کے اوپر اب وہ پرچیز انوائس پر جو گریڈ سٹیمپ لگائی جاتی ہے اس کے اندر ایک تو سیریل نمبر لکھ دیا جاتا ہے پھر اس کے اندر جو شخص کیلکولیشنز کو کاسٹنگ کو کاسٹنگ کہتے ہیں ٹوٹل کرنے کو کاسٹنگ کو جو کر رہا ہے جو ڈسکاؤنٹس کو کیلکولیٹ کر رہا ہے یا چیک کر رہا ہے کہ ڈسکاؤنٹس ٹھیک اس کے اوپر کیلکولیٹ ہوئے ہوئے ہیں جو ٹیکس کی کیلکولیشن کو چیک کر رہا ہے ہر اس شخص کے انیشیل ہوئے ہوتے ہیں اب آڈیٹر صرف یہ ایویڈینس حاصل کر رہا ہے کہ یہ پرچیز انوائس کاسٹ ہوئی اس نے دیکھ لیا ہاں جی کاسٹنگ کے انیشیل ہوئے ہوئے ہیں یہ پرچیز انوائس ٹیکس کی کیلکولیشن کے لیے چیک ہوئی ٹیکس کی کیلکولیشن کے لیے انیشل ہوئے ہوئے اس پرچیز ان جو ریٹس موجود ہیں ان ریٹس کو کسی نے چیک کیا ہاں جی کسی نے چیک کیا جی سگنیچر ہوئے اب یہ وہ جو گریڈ اسٹمپ اس کے اوپر فکس ہوئی ہوئی ہے اس کے اندر یہ ڈفرینٹ باکسز ہیں جن کو کہ سائن کیا ہوتا ہے وہ آڈیٹر صرف اس ایویڈینس کو حاصل کر رہا ہے کہ جی یہ کام ہوا اور فلانے شخص نے اس کو سائن کیا اس کے پہلے اس کام کے کرنے سے پہلے آڈیٹر کے پاس ایک لسٹ آتی ہے مختلف پرسونل جو آتھرائز پرسونل ہوتے ہیں جنہوں نے سگنیچر کرنے ہوتے ہیں جنہوں نے اپروو کرنا ہوتا ہے جنہوں نے کیلکولیشن چیک کرنی ہوتی ہیں ان لوگوں کے سگنیچر کی انیشیلس کی ایک لسٹ آتی ہے اب آڈیٹر اس سے فیملیئر ہو جاتا ہے کہ فلانا سگنیچر یا فلانا انیشیل اس شخص کا ہے جو کہ آتھورائزڈ ہے ان وائس کی کیلکولیشن کو چیک کرنے کے لیے اب آڈیٹر وہ ایویڈنس حاصل کرتا چلا جاتا اور کہتا ہو کہ جی چیک فور دس تھنگ کہ میں نے انوائس کو ان ان چیزوں کے لیے چیک کر لیا یہ ٹیسٹ آف کنٹرول لگ رہا ہے اس پرچیز انوائس پر اب نیکسٹ ایویڈنس جو دیکھیں ابھی تک ہم نے پرچیز انوائس پر جو ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کی اس کے سیریلی نمبرڈ ہونے کی بات کی اس پرچیز انوائس کے میچ ہونے کی بات کی اس کا ایویڈینس ہم نے حاصل کیا کہ جی ایک شخص ہے جس نے کہ میچ کیا پرچیز انوائس کو پرچیز آرڈر کے ساتھ اور گڈ ریسیو نوٹ کے ساتھ اس نے انیشل کر دیے اس کا ایویڈینس حاصل ہو گیا ہمیں پھر اس کی کیلکولیشنز کاسٹنگ وغیرہ چیک کی ٹیکس کیلکولیشنز چیک کی اس کا ایویڈینس حاصل ہو گیا ہمیں اب نیکسٹ جو پرچیز انوائس سے ایویڈینس حاصل کیا جاتا ہے وہ ہے ایویڈینس آف اکاؤنٹ کوڈنگ اب یہ account coding again it is very important check کہ وہ اکاؤنٹ دیکھیے پرچیزنگ ایکسپینسیز کی ہو رہی ہے پرچیزنگ کیپٹل ایکسپینڈیچر یعنی کہ ایسٹس کی ہو رہی ہے پرچیزنگ سروسز کی ہو رہی ہے اب ان تمام کے اکاؤنٹ کوڈ ڈفرینٹ ہیں آپ ان ڈفرینٹ اکاؤنٹ کوڈس کو چیک کرتے ہیں کہ کیا یہ ٹھیک اکاؤنٹ کوڈس ہیں اور پھر پیبل کا بھی تو ایک اکاؤنٹ کوڈ ہوگا جس میں کہ انڈیویجل کریڈیٹر سپلائر کو جو کوڈ آپ نے الاٹ کیا ہوا ہے وہی کوڈ اس انوائس کی گریڈ اسٹمپ کے اندر موجود ہونا چاہیے تاکہ یہ انوائس ٹھیک کریڈیٹر کے اکاؤنٹ میں لائبلٹی کے طور پر کریڈٹ ہو ٹھیک لائبلٹی ہو لہذا اکاؤنٹ کوڈ جو ہیں وہ آپ کو معلوم کرنے ہوں گے کہ ٹھیک لگے ہوئے ہیں اس کے بارے میں آپ کو حاصل کرنا ہوگا اور نیکسٹ ایویڈینس حاصل کیا جاتا ہے approval of purchase invoice for further processing کے بارے میں اب یہ فردر پروسیسنگ کیا ہے یہ پوسٹنگ کو آپ یوز کرتے ہیں ریکارڈ کرنے کے لیے اور پھر پوسٹ کرنے کے لیے ان اے وے نیکسٹ جو انوائس کے اوپر ڈفرینٹ چیکس لگانے کے بعد آپ نے مطلب میں اس آڈٹ کلائنٹ کے لیول پہ بات کر رہا ہوں ابھی آڈیٹر کی بات نہیں کر رہا اس نے آڈیٹ کلائنٹ نے جب ایک انوائس ریسیو کی اس انوائس کو ٹیسٹ کر لیا چیک کر لیا سب کچھ ٹھیک ہو گیا اب اس انوائس کو اس نے فائل میں لگے رہنے دینا ہے یا فردر پروسیس کی طرف بھیجنا ہے اب وہ فردر پروسیس کیا ہے کہ اس کو ریکارڈ کرنا ہے پرچیز ڈے بک میں اور پھر پرچیز ڈے بک سے اس کو پوسٹ کرنا ہے individual ledger of that creditor میں اور کنٹرول اکاؤنٹ میں اور پرچیز اکاؤنٹ یا ایسٹ اکاؤنٹ یا جو بھی سروسز پرچیز کی ہیں ایکسپینس وغیرہ اس کے اندر لہذا اب یہ فردر پروسیسنگ جیسے جیسے اس انوائس کی ہوتی چلی جائے گی اس کے اوپر اس گریڈ اسٹیمپ میں کچھ باکسز ہوں گے وہ سائن ہونا شروع ہو جائیں گے کہ جی this has been recorded into the purchase day book okay جی signed by the person who is recording that into the purchase day book this invoice has been recorded اور پوسٹڈ اور recognise as a liability into the creditors account of فلانا شخص اوکے جی پوسٹڈ بائی فلانا بندہ اب بیچ ٹوٹل آف دیز اب یہ بات بیچ ٹوٹل کی آ رہی ہے جو پرچیز ڈے بک کا ٹوٹل ہوتا ہے بین ٹو دا مین لیجر وہاں پر پر اس لیول آپ پھر ایک ایویڈینس حاصل کرتے ہیں وہ بھی آگے باتیں آ جائیں گے انوائس کی فردر پروسیسنگ کے بارے میں بھی آپ کو ایک ایویڈینس ریکوائرڈ ہوتا ہے جو کہ انوائس کے اوپر آپ کو مل جاتا ہے فردر پروسیس ہوئی ہے سو so, ہم ٹیسٹ آف کنٹرول میں آڈٹ ایویڈینس حاصل کر رہے ہیں مختلف ایکشنز مختلف پروسیجرز کے بارے میں جو کہ کنٹرول پروسیجرز تھے establish by the management of the entity and monitored by the management of the entity آپ اس کو چیک کر رہے ہیں وہاں سے ان کے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کر رہے ہیں اب نیکسٹ پرچیز انوائس کے بعد جو ڈاکومنٹ آتا ہے پرچیزنگ سسٹم میں that is credit credit note اب نوٹ کے بارے میں آپ کو باقاعدہ طور پر فائنینشیل اکاؤنٹنگ میں بھی بتایا جا چکا ہے اور لاسٹ لیکچر میں بھی ہلکا پھلکا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دس is in fact the document which cancel the effects of an invoice اور مینلی یہ کریڈٹ نوٹ یوز کب ہوتا ہے جب پرچیز گڈس کو ریٹرن کیا جاتا ہے اب پرچیز گڈس جب ریٹرن کی گئی تو اس کے بدلے میں what we get what we receive is credit note from our supplier جس نے وہ گڈس سپلائی کی ہوئی تھی جس نے ہمیں وہ ایسٹ سپلائی کیے تھے جس سے ہم نے وہ خریدے تھے چونکہ وہ فالٹی نکلے ہم نے اس کو واپس کر دیے اب چونکہ وہ واپس ہو چکے ہیں اب ان کی انوائس تو ہم نے پے نہیں کرنی نا اب جب ان کی انوائس پے نہیں کرنی تو پھر ہمیں ایک ڈاکیومینٹ چاہیے ہے کریڈٹ نوٹ کے نام کا جس کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں تسلی ہو جاتی ہے کہ اوکے اب وہ جو انوائس ہمارے پاس موجود تھی ان گڈس کے اگینسٹ ان ایسٹس کے اگینسٹ اب اس انوائس کو پے کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تو کریڈٹ نوٹ کا میچ ہونا گڈز ریٹرنڈ نوٹ کے ساتھ بہت ضروری ہے جس طرح آپ نے پرچیز انوائس کو میچ کیا تھا کس کے ساتھ گڈز ریسیوڈ نوٹ کے ساتھ پرچیز انوائس آپ کو ملی تھی جب گڈز ملی تھی ان کے ساتھ اور کریڈٹ نوٹ آپ کو ملتا ہے جب آپ گڈز ریٹرن کرتے ہیں تب یاد رکھیے گا دونوں ڈاکیومینٹس پرچیز انوائس بھی اور کریڈٹ نوٹ بھی ایشو کرنے والا ایک ہی شخص ہے کون سپلائر اب سپلائر آپ کو کریڈٹ نوٹ کب بھیج رہا ہے جب وہ سیٹسفائی ہو گیا کہ ہاں یہ چیزیں جو میں نے سپلائی کی تھیں واقعی فالٹی تھیں اب وہ کریڈٹ نوٹ آپ کو بھیجتا ہے آپ اس کریڈٹ نوٹ کو میچ کرتے ہیں گڈز ریٹرنڈ نوٹ کے ساتھ اب گڈز ریٹرن نوٹ کیا ہے یہ انفیکٹ ایک ڈاکیومینٹ ہے جس پر آپ تمام وہ گڈس تحریر کرتے ہیں اور ریزنس تحریر کرتے ہیں جو کہ آپ نے واپس کی ہوتی ہیں کہ کیوں یہ گڈس واپس کی جا رہی ہیں کیا فالٹ ہے کیا یہ اکارڈنگ ٹو دا آرڈر نہیں ہے یا آل دو اکارڈنگ ٹو دا آرڈر ہیں لیکن جیسے ہم نے استعمال کیا اس کے اندر وہ کنڈیشن نہیں تھی جو کنڈیشن ہم چاہ رہے تھے لہذا ہم اسے واپس کر رہے ہیں یا ٹوٹی ہوئی تھی باکسز جب کھولے تو وہ ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے ہم چیزیں واپس کر رہے ہیں یہ گڈز ریٹرن نوٹ کے ساتھ آپ کو چیک کرنا ہوگا سو so, یہ کریڈٹ نوٹ کے ڈاکیومینٹ کے لیول پر آپ کا ٹیسٹ آف کنٹرول نیکسٹ اب وہ بات آ رہی ہے جو کہ میں نے آپ سے پوسٹنگ کے ریفرنس میں کی تھی کہ پیبل لیجر کے لیول پر ہم آڈیٹ ایویڈینس حاصل کریں گے اب پیبل لیجر کے بارے میں تو ہم کلیئر ہیں یعنی کہ پرچیز لیجر جس میں انڈیویجل کریڈیٹرز کے اکاؤنٹ مینٹین کیے گئے ہوتے ہیں اب اس لیول پر ہمیں کنٹرول چیک کرنا ہے اب وہ اس لیول پر کنٹرول کیسے چیک ہوتا ہے کہ ٹھیک کریڈیٹر کے اکاؤنٹ کو کریڈٹ کیا گیا ان پرچیزنگ کے اگینسٹ وہ کوڈنگ کے ذریعے سے اب وہ جو کوڈنگ ادھر ہوئی تھی انوائس کے اوپر اس کے ذریعے سے اب آپ پہنچے پہلے پرچیز ڈے بک میں اور اس پرچیز ڈے بک سے آپ نے پہنچنا ہے پرچیز لیجر میں پیبل لیجرز میں these are the subsidiary ledgers I hope you are very much clear regarding the subsidiary ledgers and the main ledgers یہ چیزیں آپ نے اکاؤنٹنگ میں پڑھی ہوئی ہیں مختصراً دوبارہ سے بول دوں main ledger is in fact the book which is the base of obtaining balances account balances which are ultimately shown in the or presented in the balance sheet main ledger یا آپ اس کو یوں بڑے سادہ انداز میں اگر بات کو سمجھنا چاہیں تو مین لیجر وہ لیجر وہ کتاب ہے جس کے بیلنسز کو ہم اٹھا کر ٹرائل بیلنس میں لکھتے ہیں سادہ بات اور subsidiary ledger these are the memorandum record آپ کے مین لیجر میں کریڈیٹرز کنٹرول اکاؤنٹ موجود ہے اور سبسڈری لائزر میں اس کریڈیٹر کنٹرول اکاؤنٹ میں اگر آپ کے سات سو کریڈیٹرز ہیں ان سات سو کے سات سو کریڈیٹرز کے انڈیویجل اکاؤنٹس سبسڈری میں موجود ہیں میمورینڈم کے طور پر یادداشت کے طور پر یہ بات یاد آئی تو ہمیں کنٹرول دیکھنا ہے کہ انوائسز کیا انڈیویجل لیجر تک پہنچتی ہیں ٹھیک اماؤنٹ سے پہنچتی ہیں ٹھیک اکاؤنٹ میں پہنچتی ہیں ٹھیک رقم ریکارڈ کی جاتی ہے اس کے اندر پوسٹ کی جاتی ہے یا نہیں اس چیز کا ایویڈینس بھی ٹیسٹ آف کنٹرول کا حصہ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں پے کنٹرول اکاؤنٹ کی اب میں نے اس وقت جب پرچیز ان وائس کے ٹیسٹ آف کنٹرول آپ کو بتا رہا تھا یہ بات کہی تھی کہ لاسٹ میں جا کر ہمیں اس کے ٹیسٹ آف کنٹرول کے بارے میں بھی بات معلوم ہو جائے گی کیونکہ یہ اب حتمی بات ہے وہ جو سفر شروع ہوا پرچیز آرڈر سے اس سفر نے ختم کہاں پر ہونا ہے الٹیمیٹلی کنٹرول اکاؤنٹس پر کیونکہ وہ چیزیں جو ہم نے خریدی اس سے پہلے ہم نے ایک پرچیز آرڈر پلیس کیا ریسیو کی چیزیں انوائس ریسیو ہوئی اس کے اوپر ٹیسٹ آف کنٹرول لگائے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کر لیے اب اس انوائس نے ریکارڈ ہونا ہے بکس آف اوریجنل میں اور پھر پوسٹ ہونا ہے بکس آف سیکنڈری اینٹریز میں اب جب پوسٹنگ کی باری آتی ہے تو جہاں تک تو پرچیز لیجر کا تعلق ہے پیبل لیجر کا تعلق ہے انڈیویجل لیجر اکاؤنٹس کا تعلق ہے وہ تو ایک میمورینڈم ریکارڈ ہو گیا لیکن جس ریکارڈ پر بیس کر کے ہماری بیلنس شیٹ بننی ہے جہاں سے اکاؤنٹ بیلنسز ملنے ہیں وہ ہے پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ یعنی کہ مین لیجر جس میں کہ پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ بنایا جاتا ہے اب پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ پر ہمیں ٹیسٹ آف کنٹرول لگانے ہیں آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی بات کہ کیا پرچیز لیجر کنٹرول اکاؤنٹ کا بیلنس انڈیویجل لیجرز بیلنس کے ٹوٹل کے برابر ہے یا نہیں اس چیز کا ایویڈنس ہم حاصل کرتے ہیں اور اگر وہ ٹیلی نہیں کرتا تو پھر ریکنسیلیشن بنتی ہے اس کو چیک کرنا ہے پھر آڈیٹر نے اس چیز کا ایویڈنس حاصل کرنا ہے کیا ریکنسیلیشن بنائی گئی تھی اور نیکسٹ جو آڈیٹ ایویڈنس آڈیٹر نے حاصل کرنا ہے وہ ہے آتھرائزیشن کے بارے میں adjustment to purchase ledger control account purchase ledger control account میں اگر کچھ ایڈجسٹمنٹس کرنی ہیں تو بغیر نہیں ہو سکتے ان کا ایویڈینس حاصل کرنا ٹیسٹ آف کنٹرول کا حتمی بہرحال ایک اسٹیپ تو ہم نے دیکھا کہ پرچیزنگ کے لیول پر جب ہم ٹیسٹ آف کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے ڈفرینٹ ڈاکیومینٹس کو لسٹ کیا اور ہر ڈاکومینٹ پر ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول اسٹیبلش کیا یعنی کہ پرچیزنگ کی ٹرانزیکشن سے متعلق تمام ڈاکیومینٹس تمام بکس آف اکاؤنٹس کو بھی ہم لسٹ کر رہے ہیں اس کے اندر ہی جیسے فلو چارٹ بنایا جاتا ہے اور ہر ہر لیول پر ڈاکیومنٹ اور بک آف اکاؤنٹ کے لیول پر ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرولز لکھ دیے کہ کس قسم کا کنٹرول ٹیسٹ ہم کرنے جا رہے ہیں کس طریقے سے کس کس طرح سے ہم نے آڈیٹ ایویڈینس کلیکٹ کرنے ٹھیک ہے جی so this was all about your testing of purchase system ہم نے ابھی تک ٹیسٹ آف کنٹرول کے ریفرنس میں دو سسٹمس پڑھیں ایک سیلس کا سسٹم اور دوسرا پرچیز کا سسٹم سیلس کے سسٹم میں بھی ڈیٹیل سے ہم نے پہلے کنٹرول آبجیکٹوس کو پڑھا پھر کنٹرول پروسیجر کورس کے بعد ان کے اوپر test of control test of control کیوں اپنائے جاتے ہیں آڈیٹ ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے کہ کنٹرول پروسیجرز اپلائی ہو رہے ہیں اور کنٹرول آبجیکٹیوز حاصل ہو رہے ہیں اس بارے میں ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے ہم ٹیسٹ آف کنٹرول اپناتے ہیں سیلز کی سطح پر بھی ہم نے اس کو دیکھ لیا اور پرچیز کی سطح پر بھی ہم نے اسے دیکھ لیا اب جی نیکسٹ جو بات میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں وہ ہے testing the payroll system اچھا when we talk about payroll system تو ذہن میں آ جانا چاہیے کہ یہ payroll wages and salaries کی بات ہو رہی ہے اب ویجز اینڈ سیلریز اس کے بارے میں you must be very much clear کہ امپلائیز کو ہی پے کی جاتی ہیں امپلائیز جو کہ ٹائم بیسڈ ہوتے ہیں یا پیس ریٹ بیسڈ ہوتے ہیں ان کو جو ریمونریشن پے کی جاتی ہے دیٹ از ویجز اور امپلائیز جو پرماننٹ ہوتے ہیں ان کو جو پے کی جا رہی ہوتی ہیں منتھلی یا annually those are known as salaries اور اوور آل ان کو ہم کہتے ہیں پے رول رول کے لیول پر کیا کیا کنٹرول آبجیکٹوس ہیں کنٹرول پروسیجرس کیا اپنا جاتے ہیں اور کس طرح سے ٹیسٹ آف کنٹرول لگائے جاتے ہیں اس کو اب ہم سیکھنے جا رہے ہیں سو جی سب سے پہلے کنٹرول آبجیکٹوس کی بات ہم کریں گے پے رول کے ریفرنس میں یعنی کہ ویجز اینڈ سیلریز کے ریفرنس میں اچھا اس سے پہلے کہ میں ذرا تھریٹیکل باتیں آپ کے ساتھ کروں ذرا تھوڑا سا آپ سوچیں کہ کسی ایک بزنس میں بے شمار امپلائیز کام کر رہے ہیں اب آپ نے بزنس بڑھا لینا ہے یہ نہیں کہ آپ اپنے محلے کے تندور کو بزنس کہہ دیں وہ بھی بزنس ہی کر رہا ہے وہاں پہ تین بندے سارے کام کر رہے ہیں ہم تو بات کر رہے ہیں ایک بڑے بزنس کنسرن کی ایک بڑی کمپنی کی جہاں پر کہ مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے جس کی کہ ایڈورٹیزمنٹس ہو رہی ہیں پروڈکٹ کی مارکیٹنگ باقاعدہ ہو رہی ہے سیلز ایکٹیویٹیز بھی ہیں سو ایک بڑے بزنس کنسرن کی بات کر رہے ہیں ایک چھوٹے سے بزنس کنسرن کی بات نہیں کر رہے سو so, ایک بڑے بزنس کنسرن کو جب آپ ذہن میں لے کر آئیں گے تو وہاں پر آپ کو بے شمار امپلائیز نظر آئیں گے ہاں ان امپلائیز کو جو ان کی محنت کا معاوضہ دیا جاتا ہے اس کو کس طرح سے آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ ٹھیک دیا جا رہا ٹھیک شخص کو دیا جا رہا ٹھیک وقت پہ دیا جا رہا ہے اس کی محنت کا جتنا معاوضہ بنتا تھا اتنا ہی دیا جا رہا ہے جو اس کے ساتھ طے کیا تھا اس ایگریڈ ریٹ پر ہی اس کو پے کیا جا رہا ہے اس کو اوور ٹائم یا بونس کے حوالے سے جو باتیں طے کی گئی تھیں وہ اس کو پے کیا جا رہا ہے جتنی اماؤنٹ اس کی پے میں سے ڈیڈکٹ ہونی تھی اتنی ہی ڈیڈکٹ ہو رہی ہے کم یا زیادہ ڈیڈکٹ نہیں ہو رہی اور جس شخص نے محنت کی ہے اسی کے ہاتھ میں اس کی سیلری یا ویجز کو پکڑایا جا رہا ہے اب یہ وہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ آڈیٹر چیک کرتا ہے یا یوں کہہ لیجیے جن کے اوپر کنٹرول پروسیجرز بنتے ہیں اور ان پروسیجرز کی اپلیکیشن پراپرلی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ان کے بارے میں آڈیٹر جو ہے ایویڈینس حاصل کرتا ہے یہ چیز اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول کے لیول پر کہ پے رول سسٹم کو کیسے ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو آئیے جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں control objective in wages and salaries کے ان کو ہم پے رول بھی کہتے ہیں ان میں سب سے پہلا جو کنٹرول آبجیکٹو ہے وہ ہے payment of wages and salaries should be made only in respect of the class authorized employees اس نے جو آپ کا آڈیٹ ہے جن امپلائیز کو بھرتی کیا ہوا ہے جو آتھورائزڈ ہیں اس کام کے کرنے کے انہی کو ویجز اینڈ سیلریز پے کی جا رہی ہیں یا انہی کے لیے وہ ویجز اینڈ سیلریز بنائی جا رہی ہیں پے رول ان کے لیے بنائی جا رہی ہے سب سے پہلا تو یہ آبجیکٹو ہوگا کسی اور امپلائی کے لیے جو کہ اس فیکٹری کا نہیں ہے جو کہ اس بزنس کا نہیں ہے اس کے لیے ویجز اینڈ سیلریز نہیں بنائی جا رہی کسی اور بزنس کے امپلائی کو ویجز اینڈ سیلریز اس بزنس میں سے ادا نہیں کی جا رہی بلکہ اس بزنس سے جس امپلائی کو ویجز پے کی جا رہی ہیں وہ واقعی اسی بزنس کا امپلائی ہے آتھورائزڈ امپلائی اس کو کہیں گے سو پہلا کنٹرول آبجیکٹو دوسرا کنٹرول آبجیکٹو کہ payment should be made at authorized rate of pay اب ویجز کے پوائنٹ آف ویو سے تو بڑی کلیئر کٹ سی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے ادروائز سیلریز کے پوائنٹ آف ویو سے ریٹ آف پے کا مطلب پے اسکیل ایک شخص مینیجر کے لیول پہ کام کر رہا ہے ایک شخص اسسٹنٹ کے لیول پر کام کر رہا ہے اب ان کے جو پے اسکیلس ہوں گے انہی پے اسکیلس کے مطابق ان کو ریمونریٹ کیا جا رہا ہے اب ایک شخص ڈیلی ویجز بیسس پہ کام کر رہا ہے پیس ریٹ بیسس پہ کام کر رہا ہے تو جو ویج ریٹ اس کے ساتھ طے ہو گیا اس کے مطابق ہی اس کی ویجز اس کی ریمونریشن اس کی پے رول جو ہے وہ کیلکولیٹ کی جا رہی ہے یہ ایک کنٹرول آبجیکٹو ہمارا ہونا چاہیے کہ من مرضی نہیں ہے اس شخص کی امپلائی کی ویجز کو کیلکولیٹ کرنے میں بلکہ بیسڈ آن ڈاکیومینٹ ڈاکیومنٹ ہے اس کی ایک فائل بنائی جاتی ہے اس فائل میں اس کے ریٹس وغیرہ تمام لکھ دیے جاتے ہیں کہ جی اس کو جب بھی ویجز پے کی جائیں گی وہ اس پر بیس کریں گے بہرحال نیکسٹ جو ہمارے پاس کنٹرول آبجیکٹو آتا ہے وہ ہے wages and salaries payment should be in accordance with record of work perform یعنی کہ ٹائم یا آؤٹ پٹ یا جو بھی کمیشن وغیرہ ہیں سیلز پر بنتی اس حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم ان کو ویجز یا سیلریز دے رہے ہیں بیس کر رہی ہیں ان کی آؤٹ پٹ پر یا ان کی ٹائم شیٹس پر یا ان کی اگر کمیشن اس کے اندر شامل ہوتی ہے تو انہوں نے جتنی چیزیں سیل کی ہیں اس پر تو لہٰذا ان چیزوں کو بھی ہم ویریفائی کریں گے آپ نے پہلے اس کے ریٹ کی بات کی اب اس ریٹ کو جس پر اپلائی کرنا ہے اس کو بھی تو چیک ہونا چاہیے اس کے بارے میں بھی تو آپ کے پاس ایویڈینس ہونا چاہیے کہ ریٹ تو ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کو پچاس روپے ایک گھنٹے کے پے کرنے ہیں اب بھائی اس نے وہ کتنے آرز اسپینڈ کیے ہیں ایک ویک کے اندر اس کا ریکارڈ بھی تو پراپر ہونا چاہیے تو اس کی پروپر ریکارڈنگ کا بھی ایویڈینس موجود ہونا چاہیے اس کی ریکارڈنگ بھی پراپر ہونا چاہیے یہاں پر ایک کنٹرول آبجیکٹو ہے ہمارے پاس کہ ہم جب اس کے لیے ایک انٹرنل کنٹرول اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں تو ہم اس سے متعلق کتنے گھنٹے اس نے کام کیا ٹائم شیٹس کے ذریعے سے اس کو قابو کر رہے ہیں کتنی نمبر آف یونٹس اس نے پروڈیوس کی اس کے لیے ہم شیٹس بنا رہے ہیں کتنے نمبر آف یونٹس اس نے سیل کیے کیونکہ پے رول کا تعلق جو ہے وہ صرف اور صرف پروڈکشن لیول پر نہیں ہے بلکہ ایڈمنسٹریشن سٹاف کی بھی پے رول ہوتی ہے سیلز فورس کی بھی پے رول ہوتی ہے مینجمنٹ لیول پر بھی تو پے رول ہوتی ہے تو پے رول میں تو آپ کمپریہنسولی تمام پرسونل کو لے لیں گے تو وہاں پر ان بیسس کو ہم چیک کریں گے نیکسٹ کنٹرول آبجیکٹو ہم جو بناتے ہیں وہ ہے payroll and payroll deductions کے بارے میں جیسے میں ابھی آپ سے ایک ذکر بھی کر رہا تھا ایک جنرل جب ویو ڈسکس کیا تھا کہ ہمیں پراپر ڈیڈکشنس کرنا ہوتی ہیں اب امپلائی کو جب ہم سیلری پے کر رہے ہیں تو کچھ اسٹیچوٹری لیول پر ڈیڈکشنز ہیں کچھ نان اسٹیچوٹری لیول پر ڈیڈکشنز ہیں مینس جو قانون کے تحت ملکی ریاستی قانون کے تحت جو ڈیڈکشنز ہیں لائک انکم ٹیکس کاٹا جائے جب بھی کسی امپلائی کو سیلری پے کی جائے اگر اس کی ٹیکسیبل انکم بنتی ہے اس کی سوشل سیکورٹی سے متعلق اس کی انشورنس سے متعلق پروویڈنٹ فنڈ سے متعلق ڈفرینٹ ڈیڈکشنز ہیں جو کہ اس کی سیلریز میں سے مائنس کی جاتی ہیں اب یہ تمام کی تمام ڈیڈکشنس پراپرلی ہوں یہاں پر ایک کنٹرول آبجیکٹو ہمارا موجود ہے اب ان آبجیکٹوس پر بیس کر کے ہم پھر کنٹرول پروسیجر بناتے ہیں نا اور پھر ان پروسیجرس کی اپلیکیشن ہو رہی ہے اس کے ایویڈینس حاصل کرتا ہے آڈیٹر ٹھیک ہے سو ڈیڈکشن کے لیول پر بھی ایک کنٹرول آبجیکٹو موجود ہے نیکسٹ جو ہے وہ پیمنٹ کے بارے میں ہے کہ payment should be made to the correct employee اب یہ کریکٹ امپلائی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو یاد رہے کہ ہم نے آتھورائزڈ امپلائی کی بھی بات کی تھی اب آتھورائز امپلائی کی بات کیا تھی کہ جب پے رول بنائی جا رہی ہے تو اس شخص کے لیے بنائی جا رہی ہے جو شخص اس اینٹی کے لیے کام کر رہا ہے جس کو اس اینٹی کے لیے ہائر کیا ہوا ہے امپلائی کیا ہوا ہے اب جب پیمنٹ کی بات آ رہی ہے تو پیمنٹ بھی اسی شخص کو کی جا رہی ہے جو شخص اس اینٹی کے لیے کام کرتا ہے یہ کنٹرول آبجیکٹو ہے یہاں پر بڑے مسائل آتے ہیں پے رول ڈپارٹمنٹ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے پہلے بھی ایک لیکچر میں میں نے ایسی ایک بات ڈسکس کی تھی آپ سے کہ ایک شخص ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا بس اس کا نام اور شناختی کارڈ ہم نے دیا ہوا ہے اس کی ایک فائل بنوائی ہوئی ہے اور جناب اس کے نام پر سیلریز ایک شخص وصول کرتا جا رہا ہے اب یہاں پر کنٹرول آبجیکٹو موجود ہے کہ آپ اسی شخص کو پے کریں گے جو شخص کام کرے گا یعنی کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے بحاف پر جی فلانا شخص میری سیلری یا ویجز ریسیو کر لے آپ نے یہاں پر ایک کنٹرول رکھنا ہے کہ جو شخص کام کر رہا ہے جس شخص کا نام ہے وہی شخص اپنی سیلری کو ریسیو کرے گا ٹھیک ہے اب یہ پے رول کے ہم کنٹرول آبجیکٹو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں آپ نے جہاں پر بات شروع ہوئی تھی پے رول کی کہ پے رول ہم نے ان امپلائیز کے لیے بنانی ہے جو امپلائیز آتھرائز ہیں اب لاسٹ میں تقریباً آ کر بات یہ آ رہی ہے کہ پے رول ان امپلائیز کو ادا کرنی جو امپلائیز کام کر رہے ہیں ملتی جلتی بات ہے لیکن یہاں پر پیمنٹ کے لیول پر بات ہے اور لاسٹ میں آ کر جو کنٹرول آبجیکٹو ہمیں نظر آتا ہے یا جس کنٹرول آبجیکٹو پر ہم نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ہے کہ لائبلٹیز پے رول کی جو ہم نے ریکگنائز کرنی ہے وہ درست ہونا چاہیے شوڈ بی پروپرلی ریکارڈیڈ اب جب ہم لائبلٹی کو ریکگنائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیجیے کہ لائبلٹی میں پے رول پیبل بھی ایک لائبلٹی ہے پھر وہ جو ڈیڈکشن ہو رہی ہیں وہ بھی تو ہمارے اوپر ایک لائبلٹی بن رہی ہیں اصل میں یہاں پر اگر آپ وہ اکاؤنٹنگ اینٹری زین میں لے آئے جو کہ آپ نے کاسٹ اکاؤنٹنگ میں پے رول کو بنانے کے وقت کی تھی کہ ہم پے رول کو ایز این ایکسپینس ڈیبٹ کرتے ہیں اور اس کے اگینسٹ جو ڈیڈکشنز ہوتی ہیں وہ ہمارے اوپر بوجھ ہوتی ہیں اوبلیگیشن ہوتی ہیں کہ جن ڈپارٹمنٹس کے بہاف پر ہم نے ان ڈپارٹمنٹس کو ہم نے وہ فنڈس ٹرانسفر کرنا ہوتے ہیں انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے سوشل سیکورٹی ہے اب یہ تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے ہم ڈیڈکشن کر رہے ہوتے ہیں امپلائی کی تنخواہ میں سے لہذا ان کو پیبل ہوتی ہے تو ہم ان کے اکاؤنٹس کو کریڈٹ کریں پروپر اماؤنٹ کے ساتھ اور پھر فائنلی جو پے رول پیبل ہے جو ہماری لائبلٹی بنتی ہے پے کرنے کی دا امپلائی آفٹر ڈیڈکشن جو اس کی ٹیک ہوم پے بنتی ہے وہ بھی لائبلٹی کے طور پر صحیح ریکارڈ ہو تو یہ کنٹرول آبجیکٹوس ہیں جی پے رول کے جسے ویجز اینڈ سیلریز کہا جاتا ہے اب ان کنٹرول آبجیکٹوس پر بیس کر کے ہم نے کنٹرول پروسیجرس پڑھنے اور پھر ان کنٹرول پروسیجرس کی اپلیکیشن کے بارے میں ایویڈینس حاصل کرنے کے لیے ہم نے ٹیسٹ آف کنٹرول لگانا ہے so auditor basically test of control کے ذریعے سے آڈیٹ ایویڈینس حاصل کر رہا ہے اب جب آڈیٹ ایویڈینس آڈیٹر کو حاصل ہو جاتا ہے ٹیسٹ آف کنٹرول کے لیول پر تب جا کر آڈیٹر ایک حاصل کرتا ہے اس انٹرنل کنٹرول سسٹم کے بارے میں اگر آڈیٹر سیٹسفائی ہو گیا انٹرنل کنٹرول سسٹم کے بارے میں کہ جی جو کنٹرول پروسیجرز تھے وہ درست اپلائی ہوئے اور جو کنٹرول آبجیکٹیوز تھے وہ پراپرلی اچیو ہو گئے تب جا کر وہ ڈٹرمن کرتا ہے لیول ٹیسٹنگ کا کہ جی اب سبسٹینٹو ٹیسٹ اس ایکسٹینٹ تک ہونا چاہیے لہذا کنٹرول پروسیجرز کی اپلیکیشن کے ریفرنس میں آڈٹ ایویڈینس جو ٹیسٹ آف کنٹرول کے ذریعے سے حاصل کیے جاتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگلے آڈٹ کو کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں پر آپ کو یاد ہوگا میں پچھلی باتیں تھوڑی سی آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ ہم ٹیسٹ کی ایکسٹینٹ کو بیس کرتے ہیں ٹیسٹ آف کنٹرول پر لیکن ہاں بہرحال باہر بھی لگائے جاتے ہیں کہ تمام جو مٹیریل انفارمیشن ہوتی ہیں جتنی بھی کلاس آف ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان میں جو مٹیریل آپ کو معلوم ہوتی ہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہیں ان پر بہرحال پھر ٹیسٹ ٹیسٹ آپ کے تو لگتے ہی ہیں ٹیسٹ آف ڈیٹیلز جس میں شامل ہیں اور پھر جس میں انالیٹیکل پروسیجرز شامل ہیں یاد آ رہی ہیں باتیں سو so جناب ہم نے آج جو بات ڈسکس کی اس کے اندر ایک تو پرچیزنگ کے سسٹم میں ہمیں جو ٹیسٹ آف کنٹرول لگانا ہوتے ہیں وہ ڈسکس کیے جو کہ ہمارے لاسٹ لیکچر کی کنٹینیوٹی تھی لاسٹ لیکچر میں ہم نے کیا ڈسکس کیا تھا پرچیزنگ کے سسٹم سے متعلق control objectives and control procedures آج ہم نے اس کا ٹیسٹ آف کنٹرول سیکھ لیا اور آج ہم نے پے رول پر جو ہمارے ٹیسٹنگ سسٹمز ہیں ان کو اپنانے کے لیے سب سے پہلے ہمارا جو کنٹرول آبجیکٹو ہے وہ ہم نے ڈٹرمن کر لیا تو جناب یہ تھی ہماری آج کی گفتگو نیکسٹ لیکچر ان شاء اللہ تعالی اسی پے رول سے متعلق ہے جس میں ہم نے کیا کرنا ہے یس yes, وہی ترتیب ہے اس کے کنٹرول پروسیجرز اور پھر اس کے بعد ان کنٹرول پروسیجرز کی اپلیکیشن کو دیکھنے کے لیے ایگزیکٹلی exactly, ان کے ٹیسٹ آف کنٹرولز کے ذریعے سے آڈیٹر جو آڈیٹ ایویڈنس حاصل کرتا ہے اس کی معلومات اوکے لیجیے مجھے اجازت دیجیے گا اللہ حافظ